الحمد للہ وقفا وسلام علی اللہ سید رسول و خاطم اللّہ بل علیہ و صحابی اللہ خلاصۃ اللّہ رب اللہ ربا اللہ خلاصۃ اللّہ رب اللہ ربا و خیر الخلا اقباد اللّہ الماباد اللہ صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولق وسلِ کزالِ کلا جمیع المبائے والمرسلین المرسرین الملائکت المقربین قتل عباد اللہ الصالحین اجمعین اللہ یوم الدین میرے بھائیوں ہمارے مخدوم حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گرامی قدر رفقا نے قادیانیوں کے مقابلے میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا قادیان کے اندر اہتمام کیا تھا پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں نے اس جگہ چناب نگر کو اپنا مرکز بنایا تب مسلمانوں کا یہاں پر داخلہ ممنوع تھا تو اس کے مقابلہ میں اہل اسلام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ حضرات کی ختم نبوت کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ میں ہوتی تھی اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ بڑی آب و تاب کے ساتھ وہ کانفرنس جاری رہی انیس سو بیاسی میں یہاں پر سالانہ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ سے یہاں پر منتقل کی گئی انیس سو چوراسی میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا کرم فرمایا کہ صرف دو سال یہاں پر کانفرنس ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کے انعام کی اس طرح موسلا دھار بارش ہوئی کہ انیس سو چوراسی کے آخر میں قادیانی جماعت کے چیف گرو اور ان کے لاڈ پادری مرزا ناصر کو مرزا طاہر کو پاکستان چھوڑنا پڑا تب سے قادیانی جماعت پر سالانہ جلسے کی پابندی لگ گئی قادیانیوں کا وہ سالانہ جلسہ جسے وہ حج کے برابر سمجھتے تھے معاذ اللہ اس کے اوپر پابندی لگی لیکن کریم کے کرم کے فیصلوں کو دیکھیں کہ آج اس شہر میں قادیانی جلسہ نہیں کر سکتے ختم نوت کی کانفرنس بڑی آب و تاب کے ساتھ ہر سال یہاں پر منعقد ہوتی ہے حضرات کے بزرگوں نے یہاں پر جب ختم نبوت کی کانفرنس کو منتقل کیا چنیوٹ سے یہاں پر تب سے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ہر سال حضرت شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد سوالوں کے جوابات دیتے تھے بعد میں بھی مجلس کے بزرگوں نے اس تسلسل کو برقرار رکھا میں جس وقت تصور کرتا ہوں تو میرے جسم کا رواں رواں کاپ جاتا ہے کہاں وہ بزرگ حضرات اور کہاں میرے جیسا منہ کالا آدمی ہے تو بہت ہی مشکل لیکن رفقا کا حکم ہے بیٹھ گیا ہوں ساتھیوں نے چٹے بھیجی ہیں میں ان کے جوابات سے پہلے دو اعلان کرنا چاہتا ہوں ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ یہاں سے سپیکر جاتا ہے وہاں سپیکر کے دوستوں سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ دوسرے پہ اپنا مائک کا اہتمام کریں جو امام صاحب کے یہاں گریبان کے ساتھ ٹانکا گیا ہو تاکہ ان کی آواز پورے اجتماع میں پہنچتی رہے لیکن اس کے باوجود خدا نہ کرے اگر کوئی سپیکر کا پرابلم ہو تو آپ سارے پڑھے لکھے اہل علم دوست ہیں ہر دو چار صفوں کے بعد پیچھے مقبر تکبیر کہنے والے از خود ہی وہ ساتھ ساتھ تکبیر کہتے جائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں تک امام صاحب کی آواز نہیں پہنچتی تو مقبر کی آواز پہنچ جائے گی اور اس سے آپ دوستوں کی نماز کے خراب ہونے کا اہتمام باقی نہیں رہے گا ایک تو یہ اہتمام کریں دوسرا یہ کہ ہم نے بہت ہی بڑی تگ و دو کیا لیکن بہت ہی سر توڑ کوشش کے باوجود ہمیں ندامت ہے کہ اس سال ٹینکی ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکی اس کی اس کی جو ہے وہ اپنا پلر تو کھڑنے کھڑے کرنے شروع کیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو اگلے سال انشاءاللہ العزیز اس ایریے کا تمام تر پانی اسی ٹینکی سے میسر آئے گا اب چونکہ وہاں اس ٹینکی سے پانی یہاں پر لے آتے ہیں تو دونوں سائڈوں کے عمارت کو جو پانی مہیا کرنا وہ مشکل ہو گیا کہ پھر وہ اس کی جو ہے وہ اپنا رفتار کے اندر کمی آ جاتی مجبوراً اس حصے کو چالو نہیں کیا اس حصے کے وضو خانے اس حصے کی لیٹرینیں وہ تمام کی تمام بند ہیں تاروں کے ساتھ بھی ہم نے بند کیا ہوا ہے اور یہ جو ساتھی ہیں یہ دوسری طرف وضو اور اس کا خیال کریں ایک زمانہ تھا جب کام پھر شروع کی تھی مجھے یاد ہے کہ ابھی تک مسجد کی چھت کا بھی پورا اہتمام نہیں ہوا تھا اور پھر اکتیس سال تک یہ سارے ساتھی گرمی میں سردی میں دھوپ میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ مٹی کے گرد و غبار میں آپ حضرات مسلسل اس طرح گزارا کرتے رہے اب اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سہولتیں پیدا کر دی ہیں یہ جو تھوڑے بہت نقص رہ گئے ہیں حق شانو کو منظور ہے تو انشاءاللہ اللہ اگلے سال ان کی بھی تلافی ہو جائے گی بہت سارے دوستوں کو پتہ نہیں ہے میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرف جن جن دوستوں کو رہائش دی گئی ہے ان سب حضرات کے کمروں میں بھی پانی چالو ہے یعنی وہ اپنا واش روم کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اس طرف جہاں کناتے لگی ہیں تو اس کے پچھلی سائڈ پر اوپن وہ ہے اپنا فلش بھی ہیں یہ باتھ روم پچھلی طرف تین بڑے بڑے اسی عمارت کے پچھلی طرف دیوار کے باؤنڈری وال کے اندر یہ جو آٹھ دس فٹ کی گلی جا رہی ہے اس کے اندر جگہ بہ جگہ تین تین جگہ بہت ہی لمبے ستر ستر پچاس پچاس فٹ کے دونوں سائڈوں پہ ہم نے وہ وضو خانوں کا اہتمام کر دیا ہے اور اس کے ساتھ پندرہ بیس جو ہے پچیس تیس اس طرف لیٹرین بھی چالو ہیں لیکن ان کے آنے کے لیے راستہ جو جانے کے لیے آنے کے لیے راستہ استعمال کرنا ہے ادھر کی بجائے یہ کناتے لگا کے بند کر دیا ہے کہ پنڈال سے اس طرف آمد رفت اگر شروع ہو جائے تو پورا جلسہ ڈسٹرب ہوگا البتہ جو دوست اس وضو خانے کو یا اگر اس طرف رش ہو اور اس طرف وضو خانہ یہ استعمال کرنے ہوں تو تین وضو خانے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ لیٹرینوں کا بھی گلیوں کے اندر اہتمام کیا گیا ہے وہ گیٹ میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پیچھے اس طرف آ جائیں اپنی تقاضا پورا کریں وضو کریں اور پھر اسی گیٹ سے چاہے پنڈال میں آ جائیں چاہے مسجد میں آ جائیں تو اس کا چونکہ دوستوں کو پتہ نہیں تھا ابھی تک زیادہ رش بھی نہیں رش تو شام کو ہوتا ہے ابھی تک زیادہ رش بھی نہیں تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ساتھیوں کا گزارا ہو رہا ہے تو اب آپ حضرات کو اعلان کے ذریعے مطلع کر دیا کہ اس سے بھی صرف اس سائڈ پہ یہ جو ہے اس آخری کمرے سے لے کر اس کمرے تک پیچھے جہاں جہاں وضو کی جگہ اور یہ فلش کے پوائنٹ ہے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ تفصیل سے بتائیں میرے بھائیوں میں ان کی جس دوست نے چٹ بھیجی ہے میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح دن رات صبح اور شام سفیدی اور اندھیرا حق اور باطل آپس میں جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح قادیانیت اور اسلام بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی قادیانیت اسلام کے ساتھ <clears throat> بالکل ایک متصادم انگریز کا پروگرام ہے قادیانیت کی کوئی چیز اہل اسلام کے ساتھ ان کا کوئی عقیدہ اہل اسلام کے ساتھ متفق نہیں مثلا معاذ اللہ قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام محمد قادیانی خدا کی بیوی تھا قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرا بیٹا خدا ہے کبھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں کبھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو جس شخص کے قادیانی سارے کہتے ہیں کہ مرزے کے جو الہام اور عقیدے تھے وہ سارے صحیح ہیں تو جو قادیانی کا عقیدہ ہوا وہی تمام قادیانیوں کا عقیدہ ہوا تو یہ ان کا نظریہ توحید بالکل اسلام کے ساتھ متصادم ہے خدا بند کریم کی ذات آل اولاد سے ماں باپ اور شادی غمی سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے جس کا اس طرح کا عقیدہ ہو وہ کافر ہو سکتا ہے توحید کا پجاری نہیں اسی طرح رسالت کے مسئلے پر بھی معاذ اللہ تمام اہل اسلام کے عقیدہ کے الرغم قادیانیوں کا عقیدہ ہے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوئی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے سب سے آخری نبی محمد عربی کی ذات ہے اس کے مقابلے میں کہتے ہیں قادیانی کہ نہیں حضور کے بعد مرزا قادیانی بھی نبی تھا تو قادیانیوں کا رسالت کا عقیدہ بھی اہل اسلام کے عقیدے کے ساتھ متصادم ہوا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جنی اہل بیت کا بھی شرف حاصل تھا مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مثلا آپ کی آپ کے تمام تر گھر والیے مثلا سیدنا علی المرتضیٰ جو حضور علیہ السلاۃ وسلام کا اہل بیت ہیں یہ سارے کے سارے ان کا احترام کرنا ان کے ساتھ محبت کرنی جس طرح صحابہ کے ساتھ محبت کرنی ایمان کی نشانی ہے تو اہل بیت کو دو دوہرا شرف حاصل ہے کہ وہ صحابہ بھی ہیں حضور علیہ السلام کے عزیز اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں لیکن ملون قادیاں مرزا قادیانی حضور علیہ السلام کی بیٹی سید فاطمہ کی احانت کا ارتقاب کرتا ہے جسے میں یہاں دہراتا نہیں سیدنا حسین کے متعلق وہ اس قسم کی بدتمیزانہ گفتگو کرتا ہے جسے اس وقت میں یہاں پر دہراتا نہیں اسی طرح مرزا ملون قادیاں سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے متعلق وہ بیہودہ گفتگو کرتا ہے جسے میں یہاں دہراتا نہیں اسی طرح پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے قادیان کے ملون قادیانی کی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے وہ تو مرز غلام محمد کی جوتی کے تسمیں کھولنے کے لائق نہیں تھے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں جس طرح قادیانیوں کا عقیدہ توحید مسلمانوں کے عقیدہ توحید سے جدا ہے قادیانیوں کا عقیدہ رسالت اہل اسلام کے عقیدہ رسالت سے متصادم ہے قادیانیوں کا عقیدہ اہل بیت مسلمانوں کے عقیدہ اہل بیت کے ساتھ متصادم ہے ان کا صحابہ اکرام کا نظریہ قادیانیوں کا اہل اسلام کے صحابہ اکرام سے بھی متصادم ہے اس لیے قادینیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغاوت کا دوسرا نام ہے ان سے بچنا حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے دوست نے سوال تو ایک سطر کا کیا کہ قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں لیکن اس پر تو گھنٹوں بھی گفتگو ہو تب بھی اس ایک سوال کا جواب پورا نہیں ہوگا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں دوسرا انہوں نے لکھا کہ لاہوریوں اور قادیانیوں میں کیا فرق ہے اللہ کی کروڑ رحمتیں مولانا سید اللہ شاہ صاحب بخاری سے کسی نے پوچھا کہ لاہوریوں اور قادیانیوں میں کیا فرق ہے تو حضرت امیر شریعت نے فی البدی فرمایا کہ خنزیر خنزیر ہوتا ہے چاہے کالے رنگ کا ہو یا گورے رنگ کا ہو میرے خیال میں اس سے بہتر جواب دینا ممکن نہیں تو میں بھی اسی پر اکتفا کرتا ہوں مرزائی اس پر کیوں زور دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام فوت ہو چکے ہیں یہ مرزا قادیانی ملون بد نصیب وہ اپنے لیے سیٹ فارغ کرانا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تو تشریف لائے نہیں ابھی تک لہذا ان کی جگہ میں آ گیا اب یہ اندیشہ کہ مسلمان کہیں گے کہ ہم تو ان کے انتظار کر رہے ہیں تو قادیانی نے عقیدہ گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں حالانکہ خود اپنے دعوی مسیحت سے پہلے خود مرزا قادیانی اپنی ابتدائی کتابوں میں ببانگ دوہل اعلان کرتا تھا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جب یہ کہتا تھا اس وقت اس کا مجدد کا بھی دعویٰ تھا وہ اپنے آپ کو معمور من اللہ اور ملہم بھی سمجھتا تھا الہام کا دعویٰ معموریت کا دعویٰ مجدد ہونے کے دعوے کے باوجود قرآن کی روح سے کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جب ان کی سیٹ پر ناجائز قبضہ کرنے کا ارادہ بد ہوا تو کہہ دیا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یسوع مسیح کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں برادران قرآن مجید میں ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قرآن مجید نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہا تو عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو قرآن مجید نے مسیح بھی کہا ہے قرآن مجید جن کو مسیح کہتا ہے اس کو انجیل نے یسوع کے نام سے پکارا یسوع ابن مریم یا عیسیٰ یا مسیح یہ سب سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے اسماء مبارکہ ہیں قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا تو قطن حرام ہے لیکن پرویزیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا مثلا سلام کلام غمی شادی میں شریک ہونا بھائیوں تمام وہ جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں اس کو جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ دلی دوستی رکھنا ان کے ساتھ بالکل محبت کا اظہار کرنا قلبی محبت کا اظہار کرنا حضرت ویسے تو آپ کی تشریف آوری اللہ والین بیان آپ کا اشاع کے بات کرائیں گے پھر احتیاط جاؤ پھر تھے آ جاؤ میری صدارت کرو نا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے خوشی ہوئے گی آ جاؤ میرے بھائیوں اب میں درخواست کرتا ہوں اوپر آ جائیں بلا تکلف آ جائیں میں اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پرویزیوں کے متعلق انہوں نے کہا ہے میں صرف پرویزی نہیں جتنے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں قانونی کسی مجبوری کے تحت کوئی معاملات کرنا پڑے تو دلی ترغیب سے نہیں بچ بچا کے تعلق رکھنا چاہیے جس طرح کے آدمی اللہ تعالیٰ فضل کرے مجبوری کے تحت میں لیٹرین کے اندر جاتا ہے طبیعت برداشت نہیں کرتی لیکن مجبوراً اس کو ایسے کرنا پڑتا ہے کہیں پر ایسی مجبوری ہو تو کسی بدعقیدہ سے کوئی تعلق رکھنا پڑے مجبوری سے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے لیکن دلی خوشی کے ساتھ تعلقات رکھنا اہل اسلام کا وہ اہل اسلام کے ساتھ ہی وارہ کھاتا ہے یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے اللہ آپ کو بھی نصیب کرے مجھے بھی رہے قادیانی ان کے ساتھ تو تنگ دلی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے کی گنجائش نہیں اس لیے کہ وہ براہ راست محمد عربی کے دشمن ہیں قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی بھی محمد الرسول اللہ تھا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا گویا محمد عربی کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ہے اور جو حضور کے دشمنوں سے تعلق رکھے گا کم از کم آخرت میں اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ یہ آدمی محمد عربی کا قیامت کے دن دیدار نہیں کر سکے گا اللہ آپ کو بھی بچائے اللہ مجھے بھی بچائے اگر انگریزوں نے مرزا قادیانی کو نبوت کے لیے کھڑا کیا تو انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے توہین برداشت کی شریف و عیسائیوں کا تو اب اپنے مذہب اور اسلام کے ساتھ یہ تعلق رہ گیا ہے کہ ان کے شہروں میں کوئی آدمی بازار کے اندر کھڑے ہو کر مسیح علیہ السلام کی احانت کا ارتکاب کرے وہ اس کو کچھ نہیں کہتے ان کے پارک بنے ہوئے ہیں جو چاہو کوئی کہتے رہو کوئی کچھ کہنے والا نہیں یہ تو جو والہانہ محبت اللہ نے اہل اسلام کو انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت نصیب کی ہے یہ اس وقت روئے زمین پر یہ صرف اہل اسلام کی ہی خصوصیت ہے رہے انگریز تو ان کا سیاست ان کی سیاست بالکل جدا مذہبی ونگ ان کا بالکل جدا وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بات کا جواب وہ ہمارے پادری دیں گے اور سیاسی جواب وہ اپنی ضرورت کے تحت جس آدمی کو کھڑا کریں وہ جس کو چاہے ان کے نبی کو بھی ان کی نبی کی والدہ کی بھی معاذ اللہ احانت کرتا رہے وہ اس کے اندر دخل نہیں دیتے یہ وجہ ہے قادیانیوں کے ساتھ تعلقات راہ و رسم رکھی جا سکتی ہے بھائی میں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں رکھی جا سکتی یہ شبان ختم نوت کیا ہے یا عالمی مجلس تحفظ ختم نوت کا ذیلی تنظیم ہے عبداللہ پشاوری میرے بھائیوں ختم نبوت کے عنوان پر ہمارے پاکستان میں جو دینی جماعتیں کام کرتی ہیں سارے ہمارے دست و بازو ہیں سارے ہمارے قابل احترام بھائی ہیں لیکن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے کسی نام پر ہم صرف تعلقات سب کے ساتھ راہ و رسم سب کے ساتھ لیکن ہمارا تعلق صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ باقی کوئی بھی جماعت ہو ان کا جماعتی اعتبار سے جماعتی نظم کے اعتبار سے وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا حصہ نہیں ہے ہم بعض حضرات کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے بھائی قادیانی تو تمام اہل اسلام کو کافر کہتے ہیں تو وہ پوری امت کو کافر کہیں اور آپ ان کے مقابلے میں بالکل چپ بیٹھے رہیں تو یہ دینی غیرت کے خلاف ہے قادیانی کل بھی کافر تھے قادیانی آپ بھی آج بھی کافر ہیں آپ بھی سارے مل کے کہہ دیں قادیانی کون ہیں زور سے زور سے کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ مرزائی پر لانت کرنا شریف کا ثواب ملتا ہے بھائیو اس کی یہ تعبیر کرنی بالکل صحیح نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ تعبیر کرنی بالکل صحیح نہیں البتہ یہ تعبیر کرنی سو فیصد صحیح ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے حضور کے دشمن کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے یہ تعبیر کریں یہ تعبیر نہ کریں کہ کسی کو گالی دینے سے درو شریف کا ثواب ملتا ہے کم از کم میرا ذوق تو اس کا ساتھ نہیں دیتا ہاں البتہ قادیانیوں سے نفرت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے شیزان کمپنی کس کی ہے یہ یہ یہ جو ہے یہ قادیانیوں کی کمپنی ہے سو فیصد قادیانیوں کی کمپنی ہے کیا مسلمان کا قادیانی یعنی کی گاڑی کو درست کرنا درست کرنا جائز ہے اب پتہ نہیں یہ کون سی گاڑی درست کرنا چاہتا ہے جلا بھائی مسئلہ بتا دیا ہے بس کرو یار محمدی بیگم کے متعلق سوال ہو تو وہ کہتے ہیں آپ نے مکمل اعلام نہیں پڑھا پورا آخر اعلام کدھر لکھا ہے بھائی وہ جتنا ہم نے قادیانیت کو پڑھا ہے اتنا تو شاید قادیانیوں نے بھی قادیانیت کو نہیں پڑھا ہوگا اتنا تو انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میرے دشمن انجام کار کو کیوں نہیں دیکھتے تاخیر ہو گئی ہے تو کیا ہوا بالآخر یقین مجھے مجھے توقع نہیں یقین کامل ہے کہ بالآخر محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہوگا اور نہیں ہوا مل کے کہہ دو زور سے کہو نا میاں زور سے کہو چلے حیات و نزول کا انکار کرنے والے کے متعلق کیا کیا حکم ہے ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اقفار الملحدین میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے انکار کرنے والوں کے لیے کفر کا قول نقل کیا ہے لاہور میں قائم شیزان بیکریوں سے خرید کرنا جائز ہے یا نہیں انہوں نے حدیث مبارک لکار کی ہے یہ جو ہے نا جی بیکریوں کا مسئلہ یہ بالکل بہت ہی الجھا ہوا ہے اور ہمارے لیے بھی سہان روح بنا ہوا ہے ہیں وہ مسلمان لیکن محض دنیاوی لالچ میں انہوں نے ان کا فرنچائز خرید رکھا ہے ٹائٹل ان کا استعمال کرتے ہیں مال ان کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہیں وہ مسلمان اب جب ہم کہتے ہیں تو وہ قادیانیوں پہ لانت بھی بیچتے ہیں مال بھی ان کا بیچتے ہیں لیکن وہ کروڑ تعویلیں کریں ان کا یہ فیل شرن درست نہیں اس لیے کہ قادیانیوں کا مال بیچتے ہیں وہ پرافٹ قادیانیوں کو ملتا ہے اور وہ قادیانیت کی تبلیغ پر خرچ ہوتا ہے اگر اگر آپ شیزان کی ان بیکریوں سے سامان خریدیں گے تو آپ کی جیب سے گیا ہوا پیسہ قادیانیت کی تبلیغ پر یعنی کفر کے اوپر خرچ ہوگا اور اس کا آپ کو گناہ ہوگا جس طرح شیزان کمپنی کا بے کرنا ضروری ہے بیکریوں کا بھی بیک کرنا ضروری ہے بلکہ ان مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ان کے فرنچائز کو چھوڑ دیں قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اس لیے وہ محمد عربی سے افضل ہیں تمام فرشتے بھی آسمانوں پر ہیں کیا فرشتے انبیاء سے افضل ہیں بولتے نہیں ہو بول فرشتے انبیاء سے افضل ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ جو چیز اوپر ہو وہ افضل ہوتی ہے یہ شامیانہ آپ حضرات کے اوپر ہے یہ آپ سے افضل ہے بولتے نہیں ہو شریف ہو یہ آپ سے افضل ہے بلند شان والا بلند شان والا ہوتا ہے بلند شان والا بلند شان والا ہوتا ہے چاہے چاہے وہ ابو بکر کے کندھوں پہ ہو چاہے حسن حسین ان کے کندھوں پر ہوں افضل افضل ہوتا ہے افضل افضل ہوتا ہے کیا بحث شروع کر رکھی ہے قادیانی گروپ لاہوری گروپ میں بنیادی فرق کیا ہے میں نے بتا دیا ہے کہ برادران عزیز بس وہ صرف الفاظ کا چکر دیتے ہیں حقیقت میں دونوں کافر ہیں مرزا کو اتنی بڑی شہرت کیوں دی گئی کوئی اس وقت غازی علم الدین شہید کیوں نہیں بنا بس کر بریک تے پہ رکھ صوفی پاکستان میں سب سے پہلے قادیانیت کا ابتدا کس جگہ اور کس سن سے شروع کیا بھائی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو مجھ سے پہلے کی بات چلو تو میں ایک لطیفہ سناتا ہوں تم بھی سوال تو تمہارے کوئی مزے کے ہیں نہیں یہ قریب میں ہے چنیوٹ کے قریب چک نولا قریب چک نولا ہے وہاں پر بہت عرصہ پہلے یہ چوراسی سے بھی پہلے میں تبلیغ کے لیے گیا ایک زراعت کا آفیسر تھا مسلمان تھا اس کی بد نصیبی کہ وہ قادیانی ہو گیا میں تبلیغ کے لیے وہاں پر گیا ابھی قادیانیت کی تبلیغ پر پابندی بھی نہیں لگی تھی بڑا عروج تھا قادیانیت کا آپ حضرات ان حالات اور واقعات کو دیکھیں تو آپ حضرات کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس وقت تو ہم ثمرات کو اکٹھا کر رہے ہیں اصل تو محنت کا وہ دور تھا خیر میں وہاں پر پہنچا تو وہ قادیانی وہ جو قادیانی تھا آ کر وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ میری میز کا پایا پکڑ کے بیٹھ گیا اب میں میز پہ یہاں کرسی لگا کے بیٹھا ہوں سامنے میز ہے وہ پایا پکڑ کر بیٹھ گیا مجھے کسی نے کان میں بتا بھی دیا کہ یہ قادیانی ہے اب مسلمانوں کی مسجد مسلمان عالم دین واز کے لیے آیا مسلمانوں کا جلسہ سامنے قادیانی بیٹھا ہے ایک مسلمان نے اس کو نہیں روکا میں بھی سمجھ گیا کہ یہ سیاسی طور پر اتنا افسری طور پر اتنا اثر رسوخ رکھتا ہے کہ اگر میں نے بھی اس کو روکا تو یہ شاید اٹھ کر جانے کی بجائے الجھے گا میں نے بھی برداشت کر لیا کہ یہاں کے حالات ہیں چلو بات شروع کرتے ہیں میں نے گفتگو شروع کی اب یہ قادیانی سامنے بیٹھا میری طرف دیکھے اب میں گفتگو کرتے کرتے اس کی طرف دیکھوں نا وہ مجھے آنکھ مار دے اب وہ سب سے قریب میرا بیٹا پیچھے پبلک پبلک کو کیا پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے اچھا میں جس جس وقت ادھر بات کرتے کرتے اس کی طرف دیکھتا وہ پھر آنکھ مار دیتا میں دو تین دفعہ اب میں پبلک کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے خیر <clears throat> میں نے یہ کیا کہ پبلک کی طرف دیکھتا رہتا جب اس طرف رخ کرنا ہوتا تو میں اوپر دیکھتا اس کی طرف دیکھتا ہی نہ کہ چلو اس سے جان چھوڑاؤ <clears throat> دو تین دفعہ تو اس طرح ہوا اب وہ بیچارہ غصے سے بھرا ہوا کہ مولوی صاحب یہ میرا یہ دو ناکام ہو گیا اب میں نے قادیانی کا قادیانی کا رگڑا لگانا شروع کیا پہلا گیئر لگایا میں نے کہا مرزا قادیانی سکول میں پڑھتا تھا جو کسی کا شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا نبی دنیا کو پڑھانے کے لیے آتا ہے کسی سے پڑھنے کے لیے نہیں آتا نبی خدا سے لیتا ہے خلق کو دیتا ہے جو خلق سے لے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مل کے کہہ دو اللہ کا نبی بولو بولو زور سے اللہ کا نبی میں نے کہا یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ ملون سکول میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا ایک دن گیا سکول کے لیے واپس آیا تو آ کر اس نے ماں کو کہا کہ روٹی تو اس نے کہا کہ وہاں سے لے لو روٹی لی تو کہا کس چیز سے کھاؤں اس نے کہا گڑ سے کہتا میں نہیں کھاتا اس نے کہا اچار سے اس نے کہا میں نہیں کھاتا اس نے کہا کہ بھئی چلو جو ہے دہی لے لو کہتا میں اس سے بھی نہیں کھاتا اس نے کہا چلو چٹنی بنا لو کہتا میں اس سے بھی نہیں کھاتا تو وہ ماں جو ہے تنگ آئی کہ نبی صاحب بھوترے کھڑے یہ اکڑا ہوا ہے وہ ماں تنگ گئی اس نے کہا کہ تم چولہے کی راکھ اٹھا لو کھے اٹھا لو اس کے ساتھ کھا لو مرزے قادیانی نے دوڑ لگائی سوا اٹھائی روٹی پر رکھ کر چوکڑی لگا کے بیٹھ گیا یہ اس کے بیٹے نے مرزے کی تعریف کے اندر جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر روایت موجود ہے سیرت المیدی میں اب میں نے کہا کہ وہ مرزا کھے روٹی پر رکھ رکھ رکھ کر بیٹھ گیا تو یہ قادیانی مجھے کہتا ہے مولوی صاحب روک لیتے اب اسے موقع ملا کہتا ہے مولوی صاحب روک لیتے میں نے کہا شریف آدمی میں موقع پر موجود نہیں تھا اگر میں موقع پر موجود ہوتا لت مار کے ویسے ہی پیچھے بھیج دیتا بحری آنے دیتا یہ جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ قادیانی کس وقت ہوئے مجھے پتا نہیں اگر ہوتے تو میں تو یہ انتظام کرتا <laughs> اللہ تمہیں مسکراتا رکھے قادیانیوں سے علاج کرانا کیسا ہے اور وہاں کوئی ڈاکٹر اور نہیں خدا کے بندے پانی نہ ملے تو زہر پی لینا چاہیے مسلمان سے ہی علاج کراؤ قادیانیوں سے علاج کی گنجائش نہیں خدا کے بندے غلط کام کرنا چاہتے ہو تو میرا کندھا کیوں استعمال کرتے ہو ادھر ادھر سے سے پھیر پھیر کے جواز کی شکل نکالنا چاہتے ہو سے تعلق رکھنے کی شرن قطان گنجائش نہیں جو تعلق رکھے گا قیامت کے دن اس کو وہ سزا ملے گی جو محمد عربی کے دشمنوں سے تعلقات رکھنے والوں کو ملے گی کہ کم لائیے جی مولانا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا نام قرآن میں آیا ہے کہ مم اسم ہو احمد بھائیو حضور سر یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے متعلق بشارت دی تھی جس کا انجیل کے اندر بھی تذکرہ ہے جسے قرآن نے بھی تذکرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام نامی احمد ہوگا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور آئے ہیں مرزا نہیں آیا مل کے کہہ دو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے ہیں جو کہتے ہیں حضور آئے ہیں کے ساتھ بولے کون آئے ہیں اس لیے مرزا کا اس آیت کا کیسے مزداق ہوا اچھا آگے یہ بھی ہے کہ میرے بعد وہ آئیں گے آگے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بینات لے کر آئے یعنی جس وقت قرآن مجید اترا وہ ذات اس وقت موجود تھی تو وہ محمد عربی کی ذات تھی نہ کہ مرز قادیانی کی یہ تو چودہ سو سال کے بعد ہوا تو یہ وہ اس آیت کا کیسے مزداق بن سکتا ہے خدا کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو بہائیوں میں اور قادیانیوں میں کیا فرق ہے بھائی صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں نبی تھا محمد عربی سابقہ نبیوں کی طرف کی طرح ہیں ان کی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب قابل عمل نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی شریعت بھی اب قابل عمل نہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے محمد عربی بھی نبی تھے اب ہمارا جو ہے وہ بہا اللہ وہ نبی ہے اور وہ قرآن کو بھی منسوخ سمجھتے ہیں اپنی ایک کتاب انہوں نے بنائی ہے کلام اقدس وہ اس کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس وقت کی مروجہ آسمانی کتاب کہتے ہیں قادیانیوں کے مقابلے میں بہائی قادیانیوں کے مقابلے میں بہائی وہ اب علل اعلان اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ سمجھتے ہیں قادیانیوں میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ بہائیت کو بہائیت کے نام پر پیش کرتے ہیں قادیانی مردود قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں تو ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے ہیں وہ بھی کافر ہیں یہ بھی کافر اگر مرزائی افیسر ہو تو ملازم کیسے تعلق رکھ سکتا ہے تو بھائیو جتنی مجبوری ہے ملازمت کی وہ اللہ معاف کرے دلی اس کے ساتھ محبت رکھنی بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں قادیانی ابھی تک اپنے آپ کو غیر مسلم کیوں نہیں سمجھتے تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے قادیانی اپنے آپ کو یہی تو قادیانی کہتے ہیں کہ جو غلام احمد کو پورے مسلمان نہیں مانتے یہ سارے کافر ہیں دنیا میں صرف مسلمان ہی ہم قادیانی ہیں معاذ اللہ عمران خان کا قادیانی سے تعلقات کے متعلق جو بات مشہور ہے اس میں کتنی حقیقت ہے میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں میرے اس جواب کو بالکل کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ سیاسی مخاسمت کی وجہ سے ایسے کہا ہے وہ یہ بات دل دماغ سے نکال دے کہ کم از کم ہمارے متعلق وہ قطن یہ الزام نہیں لگا سکتے عمران خان کے متعلق ہماری بالکل رائے یہ ہے کہ یہ بندہ خدا بالکل بیرونی دنیا کی لابیوں کے اشارے پر کام کر رہا ہے اور اس کا طرز عمل بالکل مشکوک ہے جیسا کہ اس نے صوبہ خیبر پختونخوان میں ایک قادیانی کو اٹارنی جنرل بنایا جب ہم نے احتجاج کیا یہ تو اہل حق کی فتح ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میں مرزا غلام احمد کو کافر سمجھتا ہوں لیکن عمران خان کو روکنے کے باوجود کہ یہ قادیانی ہے اس کا وہ جو وکیل تھا جسے اب اٹارنی جنرل بنایا ہے اس کا باپ یہاں چناب نگر کے اندر دفن ہے ماں اس کی قادیانی بیٹے بھتیجے اس کے قادیانی بھائی اس کے قادیانی بیوی بی اس کی قادیانی اس کو اس نے بنا دیا اب وہ کہتا ہے کہ میں مرز قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں یہ بھی اہل حق کی فتح ہے کہ اس نے کم از کم اپنی شکست تسلیم کی لیکن قادیانیت کو سپورٹ کرنے میں عمران خان نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہاں عمران خان سے اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ اب قادیانیت اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اتنی رسوا ہو چکی ہے کہ اس کو بچانے والے بھی انشاءاللہ ڈوبیں گے جو کہتے ہیں ڈوبیں گے وہ زور کے ساتھ کہہ دیں انشاءاللہ قادیانی کئی مرتبہ اپنا اظہار نہیں کرتے اب اس میں ان کو کس طرح پہچانا جائے جتنا کوئی بڑا بے غیرت ہوگا اتنا بڑا وہ قادیانی ہوگا جو مسجد میں بیٹھ کر کہے کہ میرے رشتہ دار قادیانی ہے لیکن میں قادیانی نہیں تو جو شخص قادیانی نہیں آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں کیا کرتے ہو اگر رشتہ دار قادیانی ہے معاذ اللہ تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے اس کا یہی قصور ہے کہ یہ مسلمان ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون تھے سیدنا نوح علیہ السلاۃ والسلام کا بیٹا کون تھا سیدنا ابراہیم علیہ یہ کیا کرتے ہیں آپ دوست میری درخواست سمجھیں آپ اس دن سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس ابتلا سے بچایا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز و اقارب خدا نہ کرے اگر قادیانی ہوتا تو ہمارے قلب و جگر پر کیا بیتتی اگر یہ شخص قادیانی نہیں ہے تو قادیانی اس کے رشتہ داری ہے اس کو اتنا پکا کرو اتنا اپنے قریب کرو کہ یہ حضور کی رشتہ داری کے نام پہ اپنے کافر رشتہ داروں کو چھوڑ دے جزاکر قادیانیوں کی طرح ایک گروہ اپنے انبیاء کو اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھ کر مانتے ہیں ان کے خلاف مجلس تحریک چلائے ماشاء اللہ ابھی تک ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اثر کی اذان دے دی ہے ہمیں ظہر تو پڑھ لینے دو ہمیں زہر تو پڑھ لینے دو اپنی بھی خراب کی ہے ہماری بھی خراب کرتے ہو بریک پہ پیر رکھو ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں یہ کام کرنے دو ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں یہ کام کرنے دو اور اس میں ہماری معاونت کرو صحابہ اکرام ان کے ساتھ محبت کرنی دین کا تقاضا ہے جس کو صحابہ سے محبت نہیں یہ قیامت کے دن محمد عربی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکے گا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ نبوت کے زمانے میں پوری جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے محمد عربی کی ختم نبوت پہ صحابہ شہید ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کا درس یہ ہے کہ جب جب دو بیماریوں میں سے ایک بیماری آ جائے کہ یہ دو ہیں ان میں سے کس کا پہلے کلا کما کرنا ہے تو صدیق کی سنت یہی ہے کہ پہلے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی جو ختم نوت کے باغی ہیں ان کو ٹکایا جائے گا ان کو ٹکانے لگایا جائے گا الحمد ہم سنت صدیق پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم بالکل سیدنا صدیق اکبر کی جماعت ہیں دنیا میں بھی رب کی رحمت ہمارے ساتھ ہے اور قیامت کے دن صدیق کا ساتھ بھی ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ جو مسلمان شیزان فروخت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے <coughs> وہ بے حص ہیں ان کو ان کو ایسا ٹیکہ لگائیں کہ ان کے مسلمان ہونے والی حص بیدار ہو جائے جو دکاندار شیزان بدل یہ بالکل ایک ہی چٹ ایک ہی کاغذ اور لکیریں بھی ایک جیسی شریف آدمی یہ ایک ہی آدمی جو ہے نا جی وہ مجھے چکر دے رہا ہے مرزائیوں کے لیے ایمان لانے کی دعا کی جائے بالکل کی جائے ضرور کرنی چاہیے کیا حضور علیہ السلام کی نبوت کے منکر مسلمہ کذاب کے لیے حضرت ابو بکر نے جہاد کیا یا دعا کے لیے حکم دیا جب آپ حضرت ابو بکر کے جیسے خلیفہ بن جائیں اس وقت مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنا میں تمہیں بتاؤں گا کہ دعا کرنی ہے یا جہاد کرنا ہے گونگلو شریف آدمی دعا کرو اللہ سب کا دیا انہوں کو ہدایت نصیب فرمائے یا اللہ تو دل کے رازوں کو جانتا ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت نہیں یا اللہ یہ بھول گئے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما پروردگار عالم ان کو ہدایت نصیب فرما اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کے شر سے حضور کی امت کو محفوظ اور معمون فرما بھول کر کا سوال نہیں اگر یہ جانتا تھا کہ یہ مرزائی ہے اور جنازہ پڑھا تو ایمان بھی گیا نکاح بھی گیا ختم نوت کا بیج سینے پر لگا کر جانا بیت الخلاء میں کیسا ہے بالکل پرہیز کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اسی طرح انگوٹھی پر کچھ لکھا ہوتا ہے تعویذ ہوتا ہے تعویذ تو چونکہ اوپر سے وہ بند ہوتا ہے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے پاک مقدس چیز آپ کی جیب میں ہے اس کا اور حکم ہے جو بالکل لکھا لکھایا اس کے ساتھ جانا اس کی بالکل جو ہے پرہیز کرنا چاہیے متاثر قسم کے متاثر قسم کے بریلوی حضرات کو عقیدہ ختم الوط کو ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے ماشاء اللہ ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر ممکن ہے آج رات حضرت مولانا زاہد الراشدی بھی تشریف لے آئیں انیس سو چوہتر کی تحریک ختم نبوت میں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب بہت ذہین آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مولوی ابو صادق صاحب جو ہیں ابو دعود محمد صادق صاحب گجرا والے کے وہ سارے دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں تحریک میں ہمارے ساتھ نہ رہے اور انہوں نے علیحدہ مشین شروع کر دی تو تحریک کو نقصان پہنچے گا وہ ان کے پاس ملنے کے لیے گئے اخباری نمائندوں کو بلایا اور اعلان کر دیا کہ صاحبزادہ ابو دعود صاحب ہمارے صدر ہوں گے مقصد یہ کہ مخالفت نہ کرے اب وہ بھی بیچارہ چپ اب سارے مولویوں کی موجودگی میں یہ کہتے ہیں صدر وہ کیسے انکار کرے یہ اٹھ کے واپس آ گئے حافظ احسان الواحد صاحب ہیں ابھی تک سلامت ہیں یہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے پاس گئے اور مولانا سرفراز خان صفدر کو جا کر کہا رحمت اللہ علیہ ان کو جا کر کہا جی حضرت حد ہو گئی ایک وہ بریل بریلوی مولوی صاحب آپ کو کافر کہتے ہیں حضرت نانوتوی کو حضرت تھانوی کو فلاں کو خوب مثالہ لگایا ان سب کو کافر کہتے ہیں انہوں نے اس کو صدر بنا دیا تو اب ہم کیا کریں حضرت شیخ الحدیث چپ اس نے کہا حضرت پبلک سوال کرتی ہے ہم ان کو کیا جواب دیں حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا کہ پبلک اعتراض کرے تو آپ ان کو جواب یہ دیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت کو حضور کی عزت پہ قربان کر دیا ہے یہ بہت محدود سوچ ہے تمہارا بہت ہی بڑا ٹارگٹ ہے تم ایک مقدس مشن کے لیے نکلے ہو میں دیوبندی ہوں لوہے کی لٹھ دیوبندی ہوں اور دیوبندی ہونے کے لیے کسی کسی ماں کے لال سے مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں کسی سند کی بھی ضرورت نہیں میں اتنا پکا دیوبندی ہوں لیکن جس وقت اس سٹیج پر آتے ہیں ہم دیوبندی بریلوی دیوبند بریلی لکھنؤ دہلی کی بات نہیں کرتے ہم حضور کے گنبد خضرا کی بات کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ مجھے بھی توفیق دے یہ لاہوری گروپ کے بارے میں کوئی کتب جس کا مطالعہ کیا جائے حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ کہ وہ جو کتاب ہے احتساب قادیینت کی پہلی جلد یہ لاہوریوں کے رد میں لکھی گئی ہے اور ایک پروفیسر یوسف سلیم چشتی تھے ضرورت مجدد کے نام پر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی احتساب قادیینت کی کسی جلد کے اندر ہم نے اس کو بھی شامل کیا ہے وہ کتاب میرے خیال میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے لاہوری مرزائیوں کے رد میں لیکن احتساب کی کون سی جلد میں ہے مجھے یاد نہیں پچاسویں جو جی چھٹی جلد میں ہے جو وہ چھٹی جلد میں آئے وہ سب سے مفید ہے جزاک اللہ ایک آدمی جو عالم نہ ہو وہ ختم نوت کا کام کیسے کر سکتا ہے بھائی عالم آدمی نہ ہو تو نماز بھی پڑھتا ہے عالم نہ ہو تو روزہ بھی رکھتا ہے جس طرح نماز پڑھنا روزہ رکھنا کھانا کھانا یہ دینی دنیاوی ضرورتیں ہیں حضور کی عزت و ناموز کے تحفظ کے لیے پہرا دینا یہ بھی دینی ضرورت ہے اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ مجھے بھی توفیق دے اگر کسی قادیانی کو قتل کرنے پر ہم قادر ہو گئے تو کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں بھائیوں قتل کرنے کی بالکل پبلک کو اجازت نہیں یہ حکومت کا کام ہے آپ کو قانون کو اختیار میں قانون کو ہاتھ میں لے لیں کی قطن وہ اپنا اجازت نہیں ہے یہ مجلس تحفظ ختم نوت کبھی بھی تشدد کی تلقین نہیں کرتی اور نہ ہماری یہ پالیسی ہے جیسے صاحب نے یہ چٹ لکھی ہے میں اس اس اللہ کے بندے کو کہتا ہوں کہ بس مہربانی کر اس طرح نہ کیا کر اگر کوئی قادیانی شیزان کی بوتل خرید لے جیسے پتہ نہ ہو منگوائی وہ پی لے یا نہیں کیا کرتے ہو تم کہتے ہو کسی طرح کوئی جواز کی صورت بن جائے میں کہتا ہوں بالکل کسی بھی طرح کوئی صورت نہیں ہے کیوں موبائل قادیانیوں کا ہے نہیں بھائی قادیانیوں کا نہیں ہے باخر دعوانا الحمد للہ روم